اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر مشرقین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکا کہاں ہے جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے